کو یہ دین پورا کر رہا ہے اور انسانیت کی بہترین رہنمائی بھی کر رہا ہے اس میں کمال اتنا ہے کہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے غم کے مقامات بتا کر کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا خوشی کے مقامات میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا اور یہ بات بھی صاف طور پر بتائی کہ یہ دین اتنا پیارا ہے کہ ایک دیندار کو ہر وقت نظر دین پر رکھنی ہے کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا یہی مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے اللہ کے پرستار ہیں جس کا ثانی کوئی نہیں معبود بنانے کے لائق کوئی نہیں ہے اور اتباع اگر ہم کو کرنی ہے اس دین کی پیروی کرنی ہے تو ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ جو لے کے آئے اس پر ہم کو چلنا ہے نہ نئے رجحانات کی ہمیں ضرورت ہے نہ نئی باتوں کی ہم کو ضرورت ہے نئے مقالات کی ضرورت ہے نہ نئے حالات کے اندر نہ کوئی نئے طرز کی ضرورت ہے اس امت کے آخری فرد کی اصلاح اگر ہوگی تو اس طریقے پر ہوگی جس طرح کے امت کے پہلے فرد کی اصلاح ہوئی میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جس کا گھر اقتصادی اعتبار سے بھرا ہوا ہو کسی دوسرے کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا دینی اعتبار سے اللہ نے ہمیں اتنا کمال عطا فرمایا کہ ہم کو کسی اور دین کی طرف یا اس کے کسی مذہبی تہوار کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا ہے نہ وہاں جانا ہے نہ ہمارے دل اور دماغ میں اس کا کوئی تصور آنا چاہیے جہاں ایسے تصورات آئے ہیں وہاں آیت آئی ہے کہ کیا تم کو مکمل دین نہیں دیا کہ تم اور دوسروں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو دوسروں کی روٹیوں کی طرف نہیں دیکھتا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب تہوار آ رہے ہیں دوسری قوموں کے اور ہم کو جو ہے ایکتا اور محبت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے تو کیا ہم ان کے کاموں میں ان کے تہواروں میں شریک ہو سکتے ہیں سیدھا صاف جواب یہ ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں کا خالی یہی راستہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں گھس کر آپ ایکتا کا مظاہرہ کریں یہ جمہوری دیش ہے یہ ملک جو ہے لوک شاہی کا ہے سب کو اپنے اپنے تہوار اپنے اپنے فیسٹیول منانے کا حق ہے سب منائیں ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتے لیکن ہم اپنے لوگوں کو یہ بات بتائیں گے کہ آپ کی نظر اٹھ کر وہاں ٹھہرنی نہیں چاہیے آپ کے قدم اٹھ کر وہاں نہیں جانے چاہیے جہاں لڑکیاں ناچ رہی ہوں یا لڑکے گھوم رہے ہوں یا وہاں بیچ میں مورت رکھی ہے اور آپ چکر کاٹ رہے ہیں آج ہمارے جوانوں کا رجحان ہے کہ بھئی یہ بدلتی دنیا میں آپ ہم کو اجازت نہیں دیتے اس ملک میں ہم کو رہنا ہے تو ان سے ملنا بھی پڑے گا جانا بھی پڑے گا گانا بھی پڑے گا کھانا بھی پڑے گا ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں حدیث پاک میں بہت کلیئر بات کہی بہ بے قوم فہو امن ہوں جو کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت کے دن انہیں میں اٹھایا جائے گا دوسری طرف نظر بھر کر دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تو نے یہ ہم کو کیوں نہیں دیا یہ بالکل ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کو حضرت علیہ السلام نے سمندر سے پار کرا دیا سمندر میں راستہ بنا دوسری طرف جا رہے تھے تو بیچ میں قوم بیٹھ کر بھجن کیرتن کر رہی تھی ایک مورتی رکھی تھی اور اس کے سامنے دنڈور کر رہے تو موسا علیہ السلام کی قوم نے موسا سے کہا کہ ایسا خوبصورت ایک بدھ ہم کو کیوں نہیں دلا دیتے اب اس سے بڑھ کر کیا جہالت ہوگی کہ حضرت موس علیہ السلام کا معجزہ دیکھا ساڑھے بارہ لاکھ ظالموں سے نکالا ساڑھے چھ لاکھ لوگوں کو ظالموں کے شکنجے سے چھڑایا اور سمندر میں ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور خود کو بچتے ہوئے دیکھا اور ایک ڈنڈے کا یہ اثر دیکھا اور حضرت موسا کا معجزہ دیکھا اتنی اندھی قوم کی رہنمائی کیسے ہو قرآن کریم کہتا ہے جنہوں نے یوں کہا کہ لنا الہن کما لہم آلہا ان کا کتنا کلرفل خدا ہے کتنا بیوٹیفل بنایا ہے ہم کو بھی ایسا ایک بنا کے دے دیجیے اسٹیچو ایک آئیڈل دے دیجیے قرآن کریم نے حضرت موسا علیہ السلام کا جواب نقل کیا ہے کہ ان نقم قوم تجلون تم خطرناک قسم کے جاہل ہو ورنہ جسے علم کی روشنیاں حاصل ہو وہ غیر اللہ کا نہ تقاضا کرے گا نہ اس کے سامنے جھکے گا نہ اس کا سوال کرے ہمارے بزرگ وہ فرماتے تھے کہ باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہو اور لڑکا بیویوں کے ٹوٹے مانگتا پھرے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یا تو اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے باپ کی فیکٹری ہے یا اس کی باپ سے انبن ہے جب قرآن آپ کو اعلان دے رہا ہو اور یوں کہہ رہا ہو کہ اطمینان رکھو تم کو مکمل ترین دین دیا ہے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اب جب اتنا مکمل ترین دین دیا ہے تو میں انتظار میں ہوں کہ مر کر تم سے جب حساب لوں تو تمہارے دین میں کسی اور دین کی ملاوٹ نہ ہو تمہاری نظریں کسی دین پر تحسین کے ساتھ جا کر نہ ٹھہرے اب ہم نوراتری کے گربے میں کیوں نہ جائیں اگر اتحاد کے لیے اور آپ ایکتا کی خاطر جانا چاہتے ہیں تو اس کے اور بہت سے راستے ہیں اس کے لیے دین کو قربان کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے عقیدوں کو بھینٹ چڑھانا ضروری نہیں یاد رکھو کہ عقائد ہی اصل میں دین ہے اور یہ یاد رکھو کہ عقیدوں کی پختگی ایمان ہے اور اس میں کمزوری آ گئی تو پورے دین میں کمزوری اور عبادات میں کمزوری آ جائے گی اس لیے اقبال نے اچھی بات کہی کہ زبان سے کہہ بھی دیا اللہ الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز اتنے حسین دین کے ہوتے ہوئے اچھی لگے سمجھ میں نہیں آتی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک خاتون آئی تھی پردہ پوش اس نے آ کے حضرت سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت شریعت اگر اجازت دیتی اور میں اپنا نقاب الٹ کر چہرہ دکھا سکتی تو میں چہرہ دکھا کر آپ سے پوچھتی کہ میرا شوہر دوسرے عبد کرنے کے فراق میں ہے کیا مجھ جیسی حسینہ کے ہوتے ہوئے کسی اور خاتون کی ضرورت بھی ہے کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی اس بنا پر میں اپنا نفاق الٹنے والی نہیں ہوں تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے کچھ افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو احباب نے سوال کیا حضرت کس بات پر بے ہوشی تاری ہوئی فرمایا اس خاتون کے جملے نے اللہ کی عظمتوں کا اس کے جمال کا اس کے مقام کا اس قدر استحزار پیدا کر دیا کہ میں بے ہوش ہو گیا اس خاتون کا جمال اور اس کی خوبصورتی تو اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ تو خود جمال کا خزانہ ہے ان اللہ جمیل ظاہری بات ہے کہ ایک خاتون اپنے حسن پر اس قدر نازا ہے کہ اس کو اپنے شوہر کا دوسری خاتون کی طرف دیکھنا اور اس سے عبد کرنا انتہائی طور پر ناگوار گزر رہا ہے فرماتے ہیں جس کو اللہ نے جمیل ترین رب دیا ہو سب مشکل خوشا بنایا ہو اللہ کی ذات اس قدر زبردست ہے کہ دنیا میں کوئی کیا مشکل خوشا ہوگا وہ خود مشکل خوشا ہے اور سب مشکلوں سے نکالنے والے ہیں اور اللہ کل شعین قدیر ہیں اور ہزاروں صفات کے حامل ہیں ایسے صفات کے حامل رب کے ہوتے ہوئے کسی غیر رب کی طرف کلمہ پڑھنے والے کا رخ بھی جا سکتا ہے اور کسی کا ذہن بھی جا سکتا ہے مجھے تو شاعر کا یہ شعر جو کئی بار میں پڑھ چکا ہوں اچھا لگتا ہے کہ میرے سو دے بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام گئے جو دیں تو بادہ حلال گئے نہیں دیں تو بادہ حرام گئے جو وہ دیں تو قعود گئے جو وہ دیں تو قیام گئے بلا ان کی مرضی پاک کے نہ پود گئے نہ قیام گئے اسلام اور مسلمان لوگ اکثر سوال کرتے ہیں مومن مسلمان کا کیا مطلب میں نے کہا یہ لفظ نکل کر آیا اسلام سے اور اسلام کا لفظ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے یہ تو آپ نے ترجمہ کیا لیکن اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی میں اگر آپ اتر جائیں گے تو اسلام کا معنی ہوتا ہے to surrender to submit yourself in front of اللہ سبحان اللہ سبحان تو اسلام نام فرما برداری کا ہے قرآن کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہونا ہے تو غیر کا تصور چھوڑ دیجئے مجھے ماننا ہے تو میرے رب ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور رب کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو گلدستہ دین دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پھول کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگ گلدستہ دیتے ہوں گے میں نے آپ کو باپ دیا ہے کوئی کلی دیتا ہوگا میں نے گلشن دیا ہے جب اتنا دے دیا ہو تو تمہیں ضرورت کیا ہے اب یہ منع کیوں ہے اس کی حقیقت میں بتلا ہوں آپ یہ جو چکر کاٹنا ہے نا بدھ کے ارد گرد چکر کاٹنا یہ بہت پرانا دستور ہے چنانچہ مشرقین مکہ جو ہیں جب طواف کرتے تھے تو کپڑے نکال دیتے تھے شیطان نے ان کو سمجھایا تھا کہ ان کپڑوں میں بڑے گناہ کیے ہیں حالانکہ کپڑے تابے ہیں اور جسم اصل ہے گناہ کرنے میں کپڑے کا تو کوئی حضور نہیں ہوتا لیکن پٹی ہے پڑ گئی تو ان کو ننگا کر کے رکھ دیا میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اس میں ایک نوجوان لڑکے کا مضمون پڑھا کہ میں پورے سال میں عید میں بھی کپڑے نہیں بنواتا لیکن نوراتری کے تہوار میں کپڑے بناتا ہوں اور ڈانڈیا راس کھیلتا ہوں اور پہلے نمبر کا انعام حاصل کرتا ہوں برائیاں کرنے میں آئے تو تیرا نمبر پہلا نیکیاں کرنے میں آئے تو تیرا نمبر پہلا یہ کرتا ہوں میں یہ مومن کی شان نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا مشرقین مکہ بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کر کرتے تھے واجبی لباس رکھتے تھے تالیاں پیٹتے تھے اور بیت اللہ کے چکر کاٹتے تھے وہ وہ برسوں پرانا پرانا اور صدیوں رواج اب جاری ہے یہ حضرات جو کرتے ہیں تہوار اپنا جس میں چکر کاٹتے ہیں اس میں بیچ میں ایک بت رکھا ہوتا ہے ایک دیوی کی تصویر رکھی ہوتی ہے اور اس کے اردا گرد چکر کاٹتے ہیں نوٹ فرمائیے آپ اس بات کو کہ ایمان والے کو مسجد نبوی کے طواف کی اجازت نہیں ہے روزہ رسول بہت قیمتی ہے ہمارے نزدیک اس کی بھی چکر کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اور دنیا میں طواف ہو سکتا ہے صرف بیت اللہ ہو سکتا ظاہری بات ہے کہ یہ بتوں کی پرستش اور میں تو کہتا ہوں یہ بدھوں کی پرستش نہیں ہے یہ خواہشات کی پرست بیچارے وہ شاعر نے کہا ہے اس زمانہ بدھ پرستی کر رہا ہے خواہشات ابھرتی ہیں وہ خواہشات کی تکمیل کے الگ الگ راستے رکھے ہیں کہیں ایکتا کا نام دیا ہے کہیں دیش بھکتی کا نام دیا ہے کہیں پیار کا نام دیا ہے اور جا کر ایسے غلط کاموں میں جڑ کر اپنا دین برباد کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں کیا ہے سب سے بڑی چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اکبر ارے تم سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ایمان والا سب کو بالائے تاخ رکھ دے گا اور یوں کہے گا کہ میں زندہ ہوں میری سانسیں چل رہی ہیں میں جی رہا ہوں میں عبادت کر رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں قربانی کر رہا ہوں لیکن میری نظر صرف اللہ پر ہے اللہ فرماتے یوں کیوں کہ لاشنی کلوں کا طرف اٹھانا مسجد میں اس کا نام لینا مجھے معلوم ہے اس کا کیا نام ہے بدھ کا یہ دیوی کا کیا نام ہے وہ کیوں کرتے ہیں لیکن تم کو ضرورت کیا ہے کسی دیوی کی آرادنا کرنے کی کیا اللہ کی پرارتھنا تم کو کافی نہیں تھی کیا اللہ کی عبادت تم کو کافی نہیں تھی سب محبتیں پیدا کرنے والا اور ایکتا دینے والا تو وہ تھا ارے اس کا کلمہ یکتا پڑھتے تو تمہیں بھی یکتا کر کے رکھ دیتا تمہیں ایکتا سے دو چار کر دیتا تمہارے اندر محبت ہوتی تمہارے دشمنوں میں آتی لیکن دین کو قربان اور اس کا خون نکال کر آپ جو ہے دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں یہ فلسفہ ہمارے سمجھ کا نہیں ہے میری درد بھری اپیل یہ ہے آج ویسے وقت جو ہے ایک بیس کے خطاب کا تھا لیکن تھوڑی دیر سے بات شروع کی تھی میں نے اس لیے پانچ منٹ میں نے زیادہ آپ کی لے لی بہت مختصر اور درد بھری اپیل ہے میری خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں سے آگے دن بہت مبارک آ رہے ہیں تو دوسری قوم کے مذہبی تہوار کے دن آ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر اپنے آپ کو بچائیے اپنے مذہب کو بچائیے اپنے دین کو بچائیے اپنے عقیدوں کو بچائیے اور اپنے عقیدے کی عمدگی کی لاج رکھیے اپنے دین کی لاج رکھیے اپنے آپ کو منقاد مانا ہے تو اللہ کے حکم پر قربان ہو جائیے یہ فضول چیز ہے اور شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو بچائیے خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کوئی رجحان اور کوئی نظام نہیں ہمارا کہ ہمارا کوئی قدم اٹھے ہماری ایک پلک چھپک کر اتر جائے اللہ نے اتنا حسین ترین دین ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی رجحان کے ساتھ اسی دین کے ساتھ زندگی جینا اور موت اور موت کے بعد اٹھنا جو ہے زمر مومنین میں وہ صالحین اور صدیقین اور شہداء میں نصیب فرمائے انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں الحمد للہ تعالیٰ